ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم لمن اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں پیش کر دیں گے تب بھی وہ آپ کے قبلہ کو نہ مانیں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کو مانیں گے اور نہ وہ لوگ ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں اور اگر آپ نے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی اتباع کی تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے کفر و عناد اور ان کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی مخالفت کی اطلاع دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اگر آپ اپنے دین کی صداقت پر تمام دلیلیں اکٹھا کر کے ان یہود و نصارہ کے سامنے پیش کر دیں گے تب بھی یہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے اور اپنی خواہشات کی غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا کفر کسی شبہ کی وجہ سے نہیں ہے جسے دلائل کے ذریعے دور کیا جا سکے یہ تو صرف قبر عناد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں اور نہ آپ ان کے قبلے کو مانیں گے یعنی نہ وہ لوگ اپنے باطل کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ آپ اپنے حق کو چھوڑنے والے ہیں آپ سے ایسا سرزد ہونا ممکن ہی نہیں اور نہ وہ لوگ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے اور نصارہ کا مطلع آفتاب حالانکہ ان سب کا تعلق بن اسرائیل سے ہے لیکن دونوں ہی جماعتیں اپنی اپنی رائے پر سختی کے ساتھ جمی ہوئی ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح کا اشارہ ہے کہ آپ ان سے بھلائی کی توقع نہ کریں اور ان کی ہدایت کی امید نہ رکھیں اور اگر آپ نے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی اتباع کی تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے یہود و نصارہ کے مذہب کو احوا یعنی خواہشات نفس سے تعبیر کیا گیا ہے اس لیے کہ ان کا مذہب ان کی خواہشات کے مجموعے کا نام تھا اور وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ آیت تیئیس میں فرمایا ہے افرعیت من اتخذ ہوا یعنی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اس آیت میں بندے کی خواہش نفس کو اس کا معبود بتایا گیا ہے اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا کہ آدمی حق و باطل کو جانتے ہوئے باطل کو حق پر ترجیح دے یہاں مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن ان کی امت اس میں داخل ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمت شان اور علو مرتبت کے باوجود ایسا کرنے پر اللہ کے نزدیک ظالم ہو جائیں گے تو ان کی امت کے لوگوں کا ایسا کرنے پر کیا حال ہوگا